عطا بن نبی رباح نے بیان کیا کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا عبید نے ان سے ہجرت کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی پہلے مسلمان اپنا دین بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پناہ لینے کے لیے آتے تھے اس خوف سے کہ کہیں دین کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائیں اس لیے اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو مسلمان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے اب تو صرف جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو بارہ